حماد بن یزید نے حشام بن عروہ سے انہوں نے اپنے والد کے واسطے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ جاندار موزی ہیں حرم میں بھی قتل کر دیے جائیں بچھو چوہا چیل دھبوں والا اور کاٹنے والا کتا یعنی چار یا پانچ کہنے کا مقصد تحدید نہیں تھا آگے جتنے نام لیے گئے ان کا بیان تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو تریسٹھ